اللہ الرحمن بیان دے جس عنوان کو ظاہر کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے وہ ہے انسان دے نال دا شاہکار کوئی نہیں سبحان اللہ ملائکہ جنات دیگر حیوانات کوئی ایسی مخلوق نہیں جڑی انسان ورگی ہوتی انسان اور اس نے سیرت اور اس کی حقیقت دونوں کے لحاظ سب مختلف پیدا سبحان اللہ جب یہ تخلیق مختلف اس دا قادر نال اپنے خالق نال تعلق دا نظام بھی سبحان اللہ فرشتے ہیں انہوں دے اندر قدرت پاک نے انکار انکان مخالفت کا مادہ ہی نہیں رکھتا شیاطین شیاتی اندر اطاعت کا مادہ کوئی نہیں منن کا مادہ کوئی نہیں واپس کا کوئی نہیں انسان کے اندر اللہ تعالی نے دو صلاحیت جمع یعنی نا فرمانی والی فرما برداری والی دونوں صلاحیت جمع فرما کے جو دین آیا ہے جتنے بھی شریعت آئی نے آسمان کی طرف ہر دور کے اندر کسی بھی نبی میں آئی ہیں دو چیزاں بچ دو قسم کے احکام ہوتے ہیں کچھ ہوتے سن کرنے والے کچھ ہوتے سن چڈن والے سبحان اللہ کوئی سانت سبحان اللہ انسان اندر اللہ تعالی نے دو طاقت اور دو صلاحیت رکھی ہیں اللہ تعالی کے مخالفت رکھنے والی وہ حکم دے سے والی یہ صلاحیت بچ اللہ تبارک و تعالی دے نال موافقت رکھن والی او دے حکم دے اوپر لبیک کہن والی موافقت فرما برداری والی اطاعت ای وی صلاحیت موجود ہے جنوں منن والی ہے نہ منن والی بھی ہے تے منن والی سبحان اللہ اگو شریعت جہیا آئی ہیں وہ بھی اسی طرح دو حصے نے ایک حصہ منن کا امتحان کراؤں گا اور کرتا ہے دوسرا حصہ نہ منن کا امتحان سبحان اللہ کچھ افعال نے علمی زبان کچھ تروک نے کوئی کرنے پہ کوئی چھڈنے پہ خالی انہوں کا ایک مخصوص امتحان اس راس پاک نے کرنا جی میں بنایا جو خاص اصول جس کے اندر خلافت ربانی جیڑی اس کی جھلک میں رکھی اللہ کے خلیفے آن کی صلاحیت ہندی جا خلیفہ اتنا عظیم منصب اور عہدہ جس بندے کو مل رہا ہے ظاہر بات امتحان بھی تو بلند ہونا امتحان یوکرم رجل اور یوہان دوستو پروردگار نے ساری کتاب بھائی کو بچہ گم ہو گیا دسو میں پوچھنا پیا ادھر بجا جانا گانے چلا بچے نام جی ہسن والد مظہر ہسن والد مظہر گسی چورائی گسی چورائی بچہ جتھے سٹے جتھے ہے وہ ممبر سے آ جائے سبحان اللہ دوستان گرامی توجہ ہے اللہ جل شان ہو ہر نبی نے شریعت دیتی دو قسم کا حکم ایک وہ سن جڑے نفس دی خواہش پوری کر دے جو من چاہتا ہے وہ مخالفت ہونا اس نہیں سی ہوتی کچھ ایسے حکم بھیجنا تاکہ امتحان ہو گئے تھی بھی خود سمجھدار ہو جو نفس ستھرا کھانا پیا ہوگی تے ابا امتحان کرنے آپ کے پتر کھانا نہیں کھا انہیں آخنا ابا یہ امتحان تو لبتے رہے کوئی امتحان کا ہونا جی پہلو ہوئے کامتحان امتحان ہونا امتحان ہمیشہ نفس کی خواہش کے خلاف مخالفت اور دوپہر لڑکی دل گرم چڑیا برداری فرمانی کا پتا لگ جی ہوئے فرما فرما بردار ہو سکنا سڑ ابا جی تو بے فرماند جہاں نہ فرمان ہو اسکتی دھو مارنا یہ سچی گل ہے یا غلط ہے جی، اللہ تعالی اسی طرح کا رکھا کچھ چیزاں ایسا نے ایسے نفس کی کیوں کی ساری مخالفت کراج جانے سے مننا ہی نام کمینا ہی بڑا بڑے ہی نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جنہ کا نفس ہر حال سختی پروردگار اپنے کا بہت تابے دار بن جائے اس طرح بہت ہی قلیل لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس درجے نو پہنچ ہیں نفس نو ناراض کر کے جس لے مالک راضی کر کے سکون بابے فریف سے بابے عبد الحکیم ورگے ہوتے نے لیکن اصا تسان کا خیال اللہ تعالی نے یہ یعنی خیال رکھا ہے کہ تھڈو کلی مخالفت نفس کی سانو نہیں کرائی مسئلہ نکاح ہے ہوں اصا اپنی جنسی خواہش نو پوری کرنا یہ سا نفس چاہتا ہے پسند کرنے ہیں لیکن قدرت والے نے یہ حرام نہیں کیتا یہ حکم کر دیتا سو سبحان اللہ اگر اس کے اندر بھی قدرت والا سختی کرتا تو کہتا کوئی خواہش نہیں پوری کرنی کسی لاگے نہیں کرو اسی طرح ہے کہ نہیں اور یہ مطلب ہے اپنا عائشہ پاک کا اس فرمان جڑا بخاری شریف آیا ہے کہ آپ تو پوچھا گیا یا غالبان پوچھا نہیں گیا بی بی ہو رہا ان ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے شراب ایسا ایسا کیوں حرام کی تھی احکام شراب نے کٹھے کیوں نہیں اتارے اما ایشا نے بھی حکمت بیان فرمائی ہے بخاری شریف کتاب تفسیر کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ تھوڑے نفسا نو جاننا سی تھی سو شراب کے بچے جانور کسی خاص خوراک پہ لگ جاتا ہے اس مشکل ہوتا ہے یہ شراب کی جہریت کی وجہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں کرونا اسلام میں آنا ہی نہیں لہذا اللہ تعالی نے یعنی شور پا رہے اگے سائنس کے شور مریچے مریچے پے بند کر دو میں دیسی جی دیسی کام پسند کر کرتی کما کی کاؤسل تو میرے پتر بہت ہی آش لائی ہے مجبوری کے بارے تھک ہار کے چپ کر رہے ہیں کیونکہ پلیتیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو پلیت بھی زیادہ ہو گئی لیکن ہر تیری من گئی وہاں گئی میں آ جا کرو کہ کوئی نہ کوئی گھر ایسوش نکل گئی کھلونے چون کنیا ویگ کھلایا نہ قرآن کا پتا نہ دین کا پتا یہاں کا واڈا کمال یہ ہوئی میں پتا نہیں بےیائی بغیر آپ کو یہ صرف مقصد ہے جو کچھ ہو رہا نا اصل نیکی پھیلانا مقصد نہیں جب جہاں سے یاد ہوا ان کا مقصد وہ تو کافر ہے نیکی پھیلانا وہاں سے مقصود ہی ہو سکتا پھر آگے جڑے سرپرست آلہ نے اور نگران حکومت پتا کہ نیک لوگ نے انہوں نے مقصد بھی خیال نیک ہونا چاہتے یار سو سینما پہ بن جائے اسی طرح پھر اگے ہوں کی ہے جیڑی لانت ٹی وی مال کے گھر بیٹھے ہیں مولوی نو فدو لا گیا فدو اصل اصل نہیں بہانا کسی بندے آپ صرف قرآن تھی رکھ اس پاگل مارتا سچیڑا ہاتھ کھڑا کرے چالی چالی ہزار جی۔ کیا حال دستے نہیں کادے واسطے روپیہ خرچ کرنے جہاں مسیح کا مول میں قرآن پڑھا دس دے کے راضی نہیں افکار زمانے کے جلی ہوں کہ خفی ہوں سادہ کلندر اقبال فرما رہے افکار زمانے کے جلی ہوں کہ خفی ہوں جھکتے نہیں مرتے کلندر کی نظر سے سبحان اللہ توجہ ہے جہاں ویڈیو سینٹر ناد خانہ بھی مولوی نے چیز کر کے بیٹھے انہوں آخو یار دوسری کیسٹان رکھو نے آخر فرما قربان جاوا پروردگار نے سارے نفسا کا پورا خیال رکھا ہے حکیم لال میں پھر نبی نہ دین نہ شرح نہ کیڑی تھی ہر دور چاہیے دوڑے جباد من مانیا کرتے اللہ واہد شریف نے سانو ہر حال کھلا بھی نہیں چڈیا لیکن ہر حال پابندی نہیں کیتا شریعت ایسی نے چیزوں کتنے روکتا ہے کتنے چھوڑتا ہے قربان جاؤ اما ایشا باغ کی گل سنا رہا سا آپ فرمایا جی پرور پروردگار سونا ایک بار شراب آرام کرنا تو سب بچ جانا سی نبی نیڑے نہیں سی لگنا جہلیت والے اللہ سونے نے ایسا ایسا تمہوں اپنے نبی نیڑے کیتا ہے برائیاں تو دور کیتا ہے لیکن نماز نہیں آنا جس لیے ہوش آوے ہوش ٹکا آوے بچا اتریا نشا اچھا ہوئے نماز پڑھنی پھر کچھ عرصے بعد فرمایا شراب سر دو حرام ہو گیا جی۔ پھر کچھ عرصے بعد فرمایا شراب دے بناو والے بانڈے بھی استعمال نہ کرے جس ویکیا سو طبیعت پک گئی نفرت ادھر ہو گئی ادھر دین الفت ہو گئی ادھر ہر برائی نال نفرت ہو گئی ایڈی سختی ہو گئی سونے نبی نے فرمایا جنا جنا کھانے تسا شراب بنا دے ہو اتنے کھ نہیں سنیا سننا پیرا نو کسی بوٹیا کا پتا نہیں کی سننا سن سن حقیقت رابطہ جوڑا ہونے کا مہان اللہ رابطہ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ قربان جاوا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا بھانڈے شراب شراب جنہیں بنایا جانا انہیں بھانڈیا کا ورتیا نہیں بھاوے میں شراب کوئی نہیں ہوئی بھانڈے خالی نہیں پر وہ بناؤ استعمال ہونا کے لاگے نہ لیا جی نے پر خیال کے پلیتی کا لڑے نہیں میں کدو کہہ رہا بھی تصا لاگے نہ جاؤ میں ایک گل پہ سنانا میں تھوڑا کبھی تھی لاگے نہ جاؤ جہاں کوئی اس لیے جتھے لگا خدا خود آن کے آخ نا کام چڑھنا آخنا خیر تین مائی لبا بہت ہاں جی توجہ ہے سبحان اللہ او بیلیو میں نہیں تھی جی کرو میں آنا صرف سن لو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد کا طالب یہ بنتا ہے آزاد شراب کا حکم آخر آیا آخر آیا پرانڈے استعمال بھاوے بھانے پاک نے پر اس محلے کی یاد سے دعوی کراؤں گے دادا داداری ہلویری سرکار فرما نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا توبہ کس نے پوری ہوتی کس نے بندہ کی توبہ صحیح پوری ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ قبول ہو جاتی جس نے بندے نو برائی کا خیال بھی آنا ختم ہو جائے پرواہ جی ایک آنا بہن دو سنا ایک آنا ہے تو میرے اندر دو آنے کٹ گئے اکیا تھکیا پھرنا پتا نہیں کنیا اور شاہ صاحب اور سید یہ حکم جا دیتا کہ بانڈے استعمال نہیں کرنے نہیں برتنے جنہوں شراب بنائی بول جنہ شراب بنائی جاتی وہ بانڈے نہیں برتنے کیوں بھاوے بانڈے پاک ہو گئے شراب کوئی نہیں پانی پیو گے تو بانڈا نفس والے تازے تازے چڈی چلتے مڑ خیال آنا شروع ہو جائے خیال کے پیچھے دل تر پہ لہذا اس حکیم ذات نے یہ فرمایا کہ ہوں تصا بانڈے استعمال نہیں کرنے جس جی صحابہ مڑ فرمایا ہوں بانڈیا استعمال کی اجازت ہو گئی کیوں ہو گئی سانو پتہ ہے ہوں تھی اس مقام تک پہنچ گئے ہو کسی بھی شہر ویکو گے تو تمہیں رب یاد آ بادی سرکار سدھی اکبر فاروق عالم نبی یار اس حال پہنچ گئے جیڑی شہر خدا سن حضرت صدیق اکبر فرمانے دے مارف ما رہے تو شہر اللہ اللہ قبل فرمایا کوئی چیز میں نہیں ویگا اور اس کو پہلا کوئی چیز بھی دیکھنا وا چیز دیکھنے تو پہلو میں رب نو دیکھنا وا حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرما نے کوئی چیز تک خدا نا حضرت عثمان فرما نے کوئی چیز دیکھنا اس بعد خدا نا مخلوق ختم ہو جاوے تو جی نظر پوے بھی مخلوق دے پہلو رب ویکھے بعد جگ ویکھے اس مقام تو سدیق پہنچے اور تو خود سمجھدار آ کہ جی یہ جے بندیاں نو شراب کے بانڈیا روٹی پانی استعمال کرنا بھی پی جائے کہ فرق ہو بولنے نہیں اسی چ میں اشارہ کر دیا مثال طور حق تو یہ سی سا ساڈے برے بندے برائیں جگہ والے جو کچھ برائیاں وساو والی چیزاں نہیں بھی آؤ ان لاگے میں جنگ کی مگرو خیال لیاقت صاحب ہو گی سچی خدا پہ اپنے جانے سر گھر والا ٹی وی نہیں دیکھنے سبحان اللہ توجہ ہے سونے سچی دسیا جی اسا بلو پرنٹ ویکھن والی قوم جی جی ہن گسا میاں منہ نگے نچ رہے ہوں اس قوم نو چاہیے سی جی اللہ سونے کا دستور شراب حرام شرابیاں چاہیے یہ کہتے ہو فلم شادی پیر ہوے کہ کسی نے میرے نہ جایا جائے منت کتیا خیال شروع ہو ج نیت چنگی ہے پر خیال تو بچا کیا صحابہ کرام جڑے بھانے شراب میں استعمال کرتے سن لیکن شراب نہیں سی ہوتی کیا انہوں نے نیتا بھڑی سن کا واسطے کرتے سن پانی پینا سی شراب جی بنا سن تمہیں پتہ درختوں کھوکھلا کر کر کے بنا سن یہ بلا سکتی تو موڑ پتا کام کرتے نہیں مڑ پڑھتے پڑھا جان شراب سے حقیقت فکر قسم دسنیا پہ سام سارے جو ہے ہے میرے پتا ہے اثر اثر تو نہیں ہونا کیونکہ ساری قوم جی میں ڈرامہ ویمنی ہے ایویں مولوی سولنی میں قسم کر کے آنا الا ماشاء اللہ کوئی بندہ ہوئے جڑا دین نو دین سمجھ کے سن رہا ہو نہیں وہ کہ میرے وقت دا وقت گزارنا ہے ایک ڈرامہ ویکھو چل وہ مذہبی ڈرامہ ہے او گل سمجھ آئی نہیں اور بھی پتہ نہیں کہڑے کہڑے بابے اتنے بیٹھے ہو گئے کہڑے کہڑے بندے نوجوان جو سارے جس بندہ یہ گل کر رہا مطلب سارے بچ رکھنا نہیں ہوتا جہے دوسرے منفی ذہن ہوتے ہیں تمبی کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مت جاگ پہن سونے ادھر میں پہلی بار گل کرنا چاہتا زندگی مولویا دیا موویاں پیرا دیا موویاں محفل دیا موویاں مگر کبھی نہیں کی پہلی بار مولوی مان لیا مولوی کہتا ہے مان لیا پیر کہتا ہے یار کچھ دن پہلے شراب تو توبہ کرن تو بعد بھی برتن تو منع کیتا جا رہا ہے کیوں مت خیال آئے تو خیال تو موڑ برائی زندہ ہو جائے مری تے پی مت خیال تو موڑ اسے منے ٹور پے بچاؤن صاف بانڈے بھی لاگے نہیں لگن دیتے زبان کا منہ کا بنا جسم کا بنا مال لگا نے اگر بخاری مسلم کی حدیث نہ ہوئے میں جرم لا اور سجنا جب یہ سارے حضور نے ہر ہر ان کا اپنا اپنا گنا سنا شمار فرمایا دسیا سنا نے اصل چند گھنٹے کھیل لیں گے توبہ توبہ کرو بھی نہ نہ نہ کی ہوں اندازہ لگا صحابہ نو نو اہل حکم وہ بہانے استعمال کریا جے خیال واپس آوے دیندار بندہ کیون اجازت دے دے لیا تو ساڈی بنا سنال چلو ایک بندہ توبہ کر بیٹھا وہ آدھا میں ٹی وی گند سارا کٹ بیٹھا اے جی سڈے درویش سڈے جڑے بیلی نے نا یہ جی توبہ کر گئے لیکن توبہ تو کر گئے جی چیزاں بنا کے سامنے رکھنے وہ رکھنی خیال تو شروع ہو ہی جاتے خیال نہ بھی شروع ہونا اگلے سارا کچھ سامنے کے کر لیں کیوں کہ جو موبائل ہے جو گلا کت بنائی ہی کہ نیکی دی کوئی گل کٹے گا تو گا بعد تیرے سامنے لیا چاہنا تو دہ پہلو پہ ایمان دس چنگا بڑا بھی توجہ ہے ہے سونے ایمان دسو حق کی سی کہ حرام سارا کچھ کیوں مت برائی یاد وہ بھی توبہ توبہ والے بھی نہیں بیٹھے مول بھی مول بھی دائر کی کانا ٹنگا سچی مول بھی کھے بڑے ہوں کیوں نہیں لڑنا پہلو تو بڑی سختی کرتا لڑا لڑا میں ہار بھائی یا اس گا یہ بجا دیا اتنے پتہ نہیں ہزار بندہ بیٹھا ہونا ہاتھ کچ موبائل ہونا رکھ پچھو اس کو پچاس اس واسطے میں کدو ایلان کر دیتا میں دلیا تو سنیا کسی سدکے جا خدا رسول کی حکمت سدکے جاج ملا مفتی کی حکمت میری گل سمجھ آئی نہیں وہ خدا رسول حکمت سمجھ آئیے کہیں بخاری مسلم جو سنائی بیٹھا اللہ سے میرے کھاتے نہیں وہ بانڈے نبی استعمال نہیں کر دیتے بھاوے شراب نہیں جی بار شراب بناو استعمال ہو سو نہیں جی میری زندگی گزرے لکھ شکر رب ہوگا الحمداری اقبال والا تیری بندہ پر بری سے میرے دل گزر رہے تیری بندہ پر بری سے ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ نعرہ کبھی ناراض ہو گئے ہار بھی جیڑی مرضی ٹینڈ کر امید بڑی مسلمان بندہ میرے سے ناراض نہ ہو مجھے بلے نو راہ بتائیے تو شکریہ ادا کر ناراض نہیں ہوتا وہ سمجھ آئی کوئی نا تیری بندہ پر بری سے میرے دل گزر رہے تیری مہربانی پیری مہمانی مقلبہ گزرنا نہ کسی کا گلا کرنے نہ شکایت زمانے کی کرنے جو ہے سارے شاگر تقریب سے نظر رکھنا اسی چند ساری دوبارہ مطلب گزارنا اقبال کا شیر پھر سنا دیا میرے کو شیر بتھیرے نہیں میں سلطان بہو میں سنا ان شاء اللہ اقبال فرما ہے تیری بندی پرمری سے میرے دل گزر رہے ہیں تیری بندہ پرمری سے میرے دل گزر رہے ہیں کا نہ شکایت زمانہ اگر میں سنیا اور حق میر سی اور سردیوں پیران کا جدو آپ ہی بناے لوکے آئے یہ شرم آئی خیال اور مگر سکو لے مت کتیا کا خیال شروع ہو جائے لٹا لٹاو کا خیال شروع ہو جائے جانا روپیے کے واپس آؤں گا ایویں روکا گا ٹھیک پہ جائے گی سواد نہیں اگلے ہو جان گے روپیہ نہیں دیں گے اور لکھ لانا تہوی روزی دے سوا لکھ نبی سوا لکھ نبی یہ لا وہ کوئی دنیا پیسے بن دے مفتی خطرے میں چشمی جائے اگر ویک سونے سوریا ذرا لوگ لڑبول سبح اللہ وہ نبی کلے رہ جاتے تھے نبی اللہ وارش بھی کلا رہ جاتا ہے گل آخری مڑ رہ جانا سمالی پروخت جواب کی دم سجنی سا لکھی دم پیری ایک دم سچ رے سچا سچائی دم پیری اصا ایک دے مارے متے دلیل دلیل بند کر دیتے ہیں گے نہیں دیکھا دیتی نہیں اور تھی بول میں قسم خدا کر گیا نا دیا نہ رکھنا محمد پاک کا وارس نہیں بنتا جنا چل کے سچ کا وارس نہ بنے سچ کا وارس بن ہو گئی ممتاز سچ سچ سے گے قسم خدا کا سمجھ نہیں آئی تو مڑ گونج پوے نا بھی آگ پا لال دس گل میں سچی کر کال کن بندے روپیے دن پہ جیسے کہ میں یہ گل سوچ لیا سر چیز تو سخت گل کرتا تھا جس نے کی اس روپیے دن ہوتے ہیں مالک دس نہیں پیا جی میرے گل وال نہ رہے گا نا تو یہ مطلب نہیں میں تک دیا گا کچھ نہیں صرف امتحان ہے چلا صرف ایک ازمائش ہے نا بس تھوڑی جی پوری گل بارے نہیں آ رہی اچھی بولو اچھی بولو پھر گل دوہرا دینا سے موویاں بن رہی ہیں مولوی تقریر والی فوٹو بھی نہیں جانی چاہیے مولوی نو ویکد ہونے کے ساتھی بیٹھے ہو بوڑھوکھ کتوں لے آئیے امر بہادر اللہ در در سونے نبی نے اشارہ فرما کے چند چیز دیتا سی کہ سارے اشارے جی تیرے من نہ چیرن سے مڑ ہیں اشارے ہوں سچی کا حق بنتا سی پیر گندا پیر گندا امریدا مینو نہ وہ چنگا ہے مینو دل یاد رکھ میرا دیکھنا جسے کافر کتے دے کمینی کجری دے ویکھن دا بہانہ نہ بن جائے دیکھ سکے تو جا کے میرے مت لگ جائے میں گھنٹے سمے تک میرے کو لینا فرمان شراب مولوی یاد یاد تو رہی ہر شکریہ ساڈا بھی ابارا لوا لیا کرو جد گئی کمیشن وال اللہ فرمان تھوڑے کو جب بھی میرا کوئی رسول میرا پیغام لے کے آیا خدا خدایا کو یہ دری سونے کر دیتے ہیں کئی نمیاں بارے آخر جھوٹ بولتے بارے بھی کر لا لا کے اللہ اس بات دین اور دین حق کے بیان میں اگر ہاتھوں سے سرو نہ جما تو بڑا تو بولنا نہیں ہوں اللہ فرما ہے قرآن جو کافرو جو ہے میرا رسول کوئی آیا ہے بن نہیں شیطان نہیں شیطان سرکش ہے رب بیا کر جاتا فرشتہ فرما بردار کے جی؟ آگے رب بیا کر جانے جو کی جانے بندیاں دے شیطان پہچان جاؤں تو یہ نہیں پہچان ہوئی رب دین کو آکڑ جائے سمجھتا ابلیس کی برادری ہے رب کے اگے جھک جائے دین دے تو مڑ سمجھیے حضرت جبریل کے فرشتیاں کے گلاما وہ بولیا نہیں میرا اچھی بولنا ہر کسی کا ایسے آ رہا جو مرضی کو کرے عمر بن خطاب کی حکومت ہوتی اسلام کی حکومت ہوتی سڈا بابا جا فرید اقبال جیسا جو کلندر ہے جہاں محمد کا حق کا سچ کا وارث ہے سارا گل فرما نہیں پہ ملا تو جو ہے مرا جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت جانا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام اسلام کی آزادی نویل کی شریعت آزاد ہوئے قانون آزاد ہوئے حق گل کرنا آزاد ہوئے جنہوں تے نفس پسند نہیں کرتے رہے انبیاں رسولوں دو حصے چ بنا ایک وہ جھوٹے ایو بڑھائی کوئی رب کا رب کا کھلوا پرانے کافر کرتے سن اللہ جی گل کرنا پسند نفس کی ہونے خلاف نفس جھوٹ بولی جاتا ہے جھوٹا لا نکرے لا چڑی نو کی کرنا فری کل کا پتوں کچھ بنا کر کیوں بھائی نہ ہون نہ رولا پاؤں قرآن خدا سورت کیڑی سورت سورہ اللہ فرمان ہے کچھ واسطے تھی منصوبے جوڑنے شروع کر دیں انہوں نے مارو قتل کرو کیوں کہ یہ دہشت گرد بابا بول بھی ہوئے دوسرا سچی سامنے بالکل پرانے دور دی یاد تازہ کرا آخو تو شیر اقبال کا سنا دوں بعد سارا کلندر اقبال حاضر حقیقت میں کچھ نہیں کہ کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں او کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی باتوں پہلے ہی خفا مجھ سے ہے تعلیم کے فرزند بالکل ڈر ڈر کے بول بول ہاں جی. اور اللہ کا فضل ضرور ہے کہ ممبر سے میں بیٹھا ہوں تو جہے بول کے بیٹھے ہوں گے آخر کے چشتی جس جی میں چلا جا تو دوے آخر ممبر تو کی آخا نہیں نہیں میں تو بولوں تو کیا آتا سا تو مردے میدان بن میں انہوں نے مردہ پوچھا ہلو جوڑے بہت سکتا سدر تو لے کے ساری خدائی سامنے بٹھا دے ہاتھ رکھا گا منافق سن سن حضور دے دے صحابہ سامنے آنا پیر پیر نہیں سکتے گردار آخنا ہی پہنتا ہی آ جسل گردار پاس ہونا کافر آنا انہیں آخر ہوئے جی، جی، جی، کر رہے عالم ہوتا میں منمانی کا چنگیا گلا نے جا کے خلاف ہونا خلاف ہونا حکومت خلاف ہونا ٹولا ہے کہ نبیاں ان بنا لینا اور ان رکھنا ای کرو لیکن پہلو فضا قائم کرنی عوام سمجھے کہ ہاں یہ بڑے بڑے ظالم نے مولوی یہ جو موقع پہ سکون ہو جانا ایک ایک گروہ ٹولے ایک جماعت کچھ نبیا کرتے کرتے سنک گئے مربی پکڑ سا بولو بولو میں اپنی بھی گل کرنا رب دین ان درگاہ بن کے رہنا رب والے درگا بن کے رہنا من مانی کی جی گل آئے ان چنگا روپیے جلسے کرانے سد لینا روپیے سدنے سارا چیز کرنا ہاتھ چومنے جس میں پیر مولی گل کو سچی چکر اس ویل ہاتھ چومنے بند روپیے بند جناب جی ہوں بہانے ڈونڈنے کو پرچا کرا کے اندر سٹو یا پٹو چکو یہ کام کہنا سی پرانے کافر اپنا تو نہیں کم سی پرانے دورے حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم دور حاضر حقیقت میں وہی اہل اہل اہل قدیم سجادہ ہوں سیاست دہڑیاں میںہربانی چھاڑی چھاڑی اصل کو دلیری گل کر پتا یہاں اسلام کوئی کوئی نہ ہے پائی مخالفت نہیں سارے لوے منڈے اج رہ جان خدا بھی ہو سکتا ہے راوی مجرا بول نہیں کیوں دین تے سارا نو سمجھ پہ تو میں نظر پائی رکھنا ایمان نال اے تے تواڈے اعتماد تے آ تے جانے کوئی چھوٹیاں دے کان مروڑے ہوئے جے انہاں دے کان نہ نہ مرو تے ہر شا کے سوچتا ہوں دنیا کیا سے کیا سوچتا ہوں یہ کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے اللہ پندرہ منٹ میں بات پندرہ منٹ اتنے لگ گئے میں گھنٹہ سوا کیا پندرہ منٹ اتنے لگ گئے معافی اگر فلم ہوتی تر گھنٹے آئی پندرہ منٹ گھٹ ہوتے مڑ شور ہونا یہ دین کی گل ہے میں پندرہ منٹ اتنے ڈر ڈر کے بول گیا خطرہ یہ کسی پاس کو آواز نہ آئے بس کر بڑی بول گئی